عبد الحمید مولا بنو ہاشم سے روایت ہے کہ اس کی والدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صاحبزادی کی خدمت کیا کرتی تھی اس صاحبزادی نے اسے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے سکھایا کرتے تھے اور فرماتے تھے جب تم صبح کرو تو یہ کہا کرو سبحان اللہ و بحمدی لا قوت الا باللہ ما شاء اللہ کانا وما لم یشاء لم یکن اللہ پاک ہے اپنی حمدوں کے ساتھ نیکی اور خیر اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں جو اللہ چاہتا ہے ہو جاتا ہے اور جو نہیں چاہتا نہیں ہوتا مجھے یقین ہے کہ اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے اور اس کا علم ہر شے کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے بلا شبہ جو شخص صبح کے وقت یہ کلمات کہہ لے تو شام تک اس کی حفاظت کی جائے گی اور جس نے شام کو یہ پڑھ لیے تو صبح تک اس کی حفاظت کی جائے گی سننے ابو داود حدیث نمبر پانچ ہزار پچہتر